اسما بن تیبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کو خسرے کا بخار ہو گیا اور اس سے اس کے بال جھڑ گئے میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں تو کیا اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مصنوعی بال لگانے والی اور جس کے لگایا جائے دونوں پر لانت بھیجی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکتالیس